واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما قرآن کریم نے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کی شان کو اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے اور یہ آیت جس کو آیت القرسی کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو جمع کر دی ہے اللہ کی شان اللہ کی عظمت اللہ کا مقام مختلف انداز میں مختلف زاویوں سے عقل کام نہیں کرتی اب یہاں اللہ کی عظمت کو ایک اور انداز میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے جس کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کر دیے ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان دنیا کے درمیان نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمین اور آسمان دنیا اس کے درمیان پانچ سو سال کا سفر ہے سنتے ہیں پانچ سو سال کا سفر ہے زمین سے لے کر آسمان دنیا تک آگے فرمایا کہ یہ جو پہلا آسمان ہے اس کی موٹائی اس کی مٹائی اتنی ہے جتنا زمین آسمان کے درمیان فاصلہ ہے یہ پہلے آسمان کی موٹائی ہے آگے فرمایا کہ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان پھر اسی طرح پانچ سو سال کا سفر ہے پھر اسی طرح دوسرے آسمان کی مٹائی ہے اس طرح یہ سات آسمان ہیں اس طریقے سے یہ سات آسمان ہیں ساتویں آسمان کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کرسی ہے کرسی فرمایا کہ اس کرسی اور ساتویں آسمان کے درمیان پانچ سو سال کا سفر ہے پھر فرمایا قرآن کریم نے اتنا کہہ دیا وس یا کرسی السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں سے اور زمینوں سے وسیع ہے یہ کہہ دیا اب نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ ون لذی نسی مجھے اس ذات کی قسم ہے جس ذات کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مسما وا سب ہو ول ارزون سب ہو ہندل کرسی اللہ کا دن ملکاتن فی فلاطن یہ حدیث کے الفاظ ہیں علامہ البانی اپنی حدیث کی کتاب سلسلہ اسحیہ کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے نا کہ وہ جو کرسی ہے وہ آسمانوں سے اور زمینوں سے بڑی ہے کتنا بڑی ہے کتنا بڑی ہے فرمایا کہ یوں سمجھو جس طرح ایک چٹیل میدان ہو گراؤنڈ ہو گراؤنڈ بہت بڑا چٹیل میدان ہے اور اس میدان کے درمیان میں اگر کوئی شخص اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر پھینک دے چٹیل میدان ہے اس چٹیل میدان میں ایک شخص اپنی انگوٹھی کو پھینک دیتا ہے وہ انگوٹھی اس میدان کا کتنا حصہ لے گی فرمایا کہ سن لو اللہ کی کرسی کے نیچے یہ سات آسمان اور یہ سات زمینیں اس طرح پڑی ہوئی ہیں جس طرح چٹیر میدان میں انگوٹھی پڑی ہوتی ہے سمجھ آ رہی ہے بات یہ کرسی ہے وسیع کرسی یہ سماوات اس میں ان لوگوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کرسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ کہیں کرسی کا لفظ آیا ہے کہیں عرش کا لفظ آیا ہے نہ کرسی کوئی وجود والی چیز ہے نہ عرش کوئی وجود والا نہیں نہیں وہ کہتے ہیں بلکہ یہ در حقیقت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں وہ چیز کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکومت پر اپنی بادشاہت پر اپنی سلطنت پر قائم ہے بس تو اللہ کی سلطنت کے لیے اللہ کی حکومت کے لیے کہیں کرزی کا لفظ آیا ہے کہیں عش کا لفظ آیا ہے حالانکہ یہ کوئی وجود والی چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے کہیں فرمایا کہ الرحمن اررحمان الشتوا رحمان عرش پر مستوی ہے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ اللہ اپنی حکومت پر اپنی بادشاہت پر قائم ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں قرآن و حدیث نے واضح طور پر بتا دیا کہ کرسی ہے وہ الگ چیز ہے عرش ہے وہ الگ چیز ہے الگ چیز ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بادشاہت ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کریم میں ہے وہ یخ ملو آج ربی کا یوم دن سمانیہ قیامت کے دن سات فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر لائیں گے تو بادشاہت کو بادشاہت کو سلطنت کو اٹھایا نہیں جاتا ایک آدمی اگر وزیر ہے اس آدمی کو تو آپ اٹھا سکتے ہیں وزارت اٹھائی نہیں جاتی ایک آدمی بادشاہ ہے بادشاہ کو تو آپ اٹھا سکتے ہیں بادشاہ کو تو نہیں اٹھا سکتے عہدہ اٹھایا نہیں جاتا اگر یہ بادشاہ آتا ہے تو پھر قیامت کے دن یہ آٹھ فرشتے آش کو اٹھا کر کیوں لائیں گے یہ قرآن کی آیت ہے اور اس آیت کی بھی تشریح نبی علیہ السلام نے کیا کی ہے کیا کی ہے فرمایا لوگوں آج پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ان آٹھ فرشتوں کا تعارف بھی کرا دوں جو قیامت کے دن اللہ کے عاش کو اٹھا کر لائیں گے مجھے آج اجازت مل گئی ہے کہ میں آج اپنی امت کے سامنے ان آٹھ فرشتوں کا تعارف کراؤں ان کے وجود کا تعارف کراؤں جو اللہ کے عرش کو اٹھا کر لائیں گے کیا تعارف کرایا حدیث میں کیا آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو آٹھ فرشتے ہیں نا آٹھ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھا کر قیامت کے دن میدان میں لائیں گے ان کا وجود کیسا ہے وجود ان کی جسامت کیسی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں کہ جن میں سے ہر فرشتے کے پاؤں ساتویں زمین پر ہیں ہر فرشتے کے پاؤں ساتویں زمین پر ہیں اور ان کا سر اللہ کے کاش کے ساتھ ہے ان کے پاؤں ساتویں زمین پر آئے ہیں اور ان کے سر اللہ کے عشق کے ساتھ ہیں اور فرمایا ان کا وجود ایسا ہے یہ کون فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ فرمایا کہ ان کا وجود ایسا ہے اگر ان فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے مونڈے پر کوئی پرندہ بیٹھ جائے ان فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے کندھے کندھے پر مونڈے پر کوئی پرندہ بیٹھ جائے اور وہ پرندہ پھر اڑنے لگ جائے اڑتا رہے اڑتا رہے ستر سال کے بعد وہ اسی فرشتے کے کان کے قریب پہنچے گا مونڈے سے اڑے اڑتا رہے اڑتا رہے ستر سال کے بعد وہ کان کے قریب پہنچے گا فرمائیے فرشتے ہیں اب آپ بتائیں اب انکار کیسے کرو گے یہ غالی لوگ ہیں ہمارا من اچھی ہے بڑا واضح بڑا دو ٹوک اور بڑا خوبصورت ہے کہ جن چیزوں کا ذکر قرآن و حدیث میں آ گیا ہے مانو جس طرح آیا ہے ویسے مانو جس چیز کی وضاحت نہیں ہے بس ایمان لے آؤ کریدنے کی کوشش نہ کرو زمینوں کا ذکر آ گیا ہے ہمارا ایمان ہے آسمانوں کا ذکر آ گیا ہے ہمارا ایمان ہے فاصلے کا ذکر آ گیا ہے ہم فاصلے کو مانتے ہیں کرسی بڑی ہے آسمانوں سے زمینوں سے کرسی بڑی ہے کرسی کے مقابلے میں ان کا وجود کتنا ہے آ گیا ہے وہ کرسی کتنی بڑی ہے ہم نہیں جانتے کرسی وہ ہے کتنی بڑی اس کا ذکر کہیں نہیں ہے ہم بس ہمارا ایمان ہے ہم بحث نہیں کرتے آگے سنو فرمایا نبی علیہ السلام نے وہ فضل العرش ہے وہ فضل العرش آلال کرسی یہ فرمایا کہ یہ تو ہے کرسی جس کے مقابلے میں آسمان اور زمینیں ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں گوٹی پھینک دی جائے اب وہ کرسی کتنی بڑی ہے فرمایا کہ اس کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے اس کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے عرش کتنا ہے فرمایا کہ عرش اتنا بڑا ہے اس عرش کے نیچے کرسی ایسے ہے جیسے کرسی کے نیچے آسمان و زمینیں جس طرح یہ سات آسمان سات زمینیں کرسی کے نیچے ہیں جیسے چٹر میدان میں انگوٹھی ہو بالکل اسی طرح اللہ کے عرش کے نیچے یہ کرسی اتنی ہے کہ جیسے چٹل میدان میں انگوٹھی پڑی ہوئی ہو اب آپ بتائیں یہ کتنا بڑا نظام ہے کتنا بڑا نظام ہے لیکن فرمایا ولا یود حفظ اس پورے نظام کو اکیلا رب چلا رہا اسے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ بوریت ہوتی ہے نہ اس نظام کو چلانے میں اس اللہ کو کسی ساجی کی ضرورت پیش آتی ہے یہ اللہ کا تعارف اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کا تعارف کہ وہ اکیلا اس پورے نظام کو چلاتا ہے پورے نظام وہ اللہ جس کو اب بتائیں نیند کیسے آئے اونگ کیسے آئے یہ اس کی صفت میں نہیں ہے موسا علیہ السلام کے بارے مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے صحت کے لحاظ سے یہ روایت کیسی ہے اس وقت میرے علم میں نہیں ہے لیکن مفسرین نے اسے ذکر کیا ہے کہ ایک دن موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ کمال ہے کمال ہے کہ تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے کمال ہے تیری ذات کی موسا علیہ السلام کے تعجب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے چاہا میں موسا کے تعجب کو ختم کروں تعجب کو ختم کروں رات شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ دو پانی کے پیالے لے لو موسا علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دو پیالے پانی کے بھر لیے اللہ اب کیا حکم ہے اللہ نے فرمایا کہ ایک پیالہ اس ہاتھ میں لے لو ایک پیالہ اس ہاتھ میں لے لو اور دونوں پیالے لے کر کھڑے ہو جاؤ موسا علیہ السلام دونوں پیالے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر رات کا وقت ہے کھڑے ہو گئے کھڑے کھڑے کھڑے آدھی رات ہو گئی جب آدھی رات ختم ہوئی ٹھنڈی ہوا اللہ پاک نے چلا دی اور اللہ پاک نے موسم کو ٹھنڈا کر دیا ٹھنڈی ہوا چل پڑی موسم ٹھنڈا ہوا نیند کا غلبہ موس علیہ السلام پر شروع ہو گیا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ موس علیہ السلام کو اونگ کا جھونکا یا اونگ لگی جو ہی اونگ لگی ہاتھ ہلے پیارا گر گیا پانی ضائع ہو گیا ایک دم اللہ پاک نے آواز دی او موسا تیرے ہاتھوں میں پانی کے پیارے تھے اونگ آئی پانی ضائع ہو گیا میرے ہاتھوں میں پورا نظام ہے اگر مجھے اونگ آ گئی یہ بچے گا یہ پوری کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں ہے اگر ایک لمحے کے لیے مجھے اونگ آ جائے اس نظام کا کیا بنے گا یہ ہے اللہ بلا یاد ہوں اسے بوریت نہیں ہوتی ہما وقت سنیے ہما وقت یہ ہے بات ہما وقت پوری مخلوق کی سن بھی لیتا ہے سمجھ بھی لیتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے لو ان اولا کم و آخرا کم و انسا کم و جن کم لوج تماؤ فی سعید واحد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آج سے پہلے جو لوگ مر گئے ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی اور تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جنات بھی ایک ہی چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک ساتھ باری باری نہیں کہ پہلے تو آواز لگا دے پھر یہ آواز لگائے گا نہیں نہیں پہلے انسان آواز لگا لیں پھر جن آواز لگا نہیں نہیں ایک ہی آن میں اپنی اپنی بولی میں اپنے اپنے لہجے میں اپنی اپنی مجبوری اور ضرورت اللہ کے آگے اگر رکھو اللہ اسی آن میں سب کی سن بھی لیتا ہے سمجھ بھی لیتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے یہ اللہ ہے جو اکیلا ہے اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں اور جس کی صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں جس میں رئی کے دانے کے برابر کوئی فرشتہ یا کوئی نبی یا کوئی جن شریک ہو کوئی شریک نہیں آگے آیت الکسی کا آخری حصہ ہے علی العظیم یہ جو نقطہ ہے اس چھوٹے سے جملے میں جو رموز کی اور اہم باتیں ہیں میں آپ سے اتنا کہوں گا اگر زندگی نے ساتھ دیا وفا کی تو اگلے جمعہ میں اس نقطے کی وضاحت کروں گا اور آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ جلدی آئیں کیونکہ اہم ترین نقطہ اس حصے میں ہے پوری توحید کا خلاصہ قرآن کریم قرآن کریم کا خلاصہ یہ چھوٹی سی آیت اس آیت کا خلاصہ علی العظیم ہے اس میں جو اہم ترین باتیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے کی فہم اس پر عمل اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے